حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نے کہا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا پھر آپ اپنے اونٹنے پر درمیانی چال سے روانہ ہوئے اور لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو پیٹ رہے تھے آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے اور فرما رہے تھے لوگوں سکون کے ساتھ اور آپ ارفا سے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بائیس